موسا نے کہا تم پھینکو چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ان پر دہشت تاری کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا